حضرت کون لوگ ہیں مفترین کرام نے لکھا ہے کہ ایک پیغمبر تھے ان کا نام تھا بن صفوان علیہ تھالاط وسلام حنزلہ بن صفوان علیہ خلاط وسلام وہ آئے قوم کو تبلیغ فرمائی انہوں نے نہ مانا الٹا انہوں نے پیغمبر کو پکڑ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جو وہی ذکر ہے اور کنویں والے وہ سمود اور قوم سمود اور قوم آج اور فرعون اور بھائی لوت علیہ تلیہ والسلام کے وہ اصحاب العقا اور اصحاب العقا حضرت میں تبدیل کو سمجھا دوں اس میں تو اتفاق ہے کہ اصحاب العقاب کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا دیا تھا جن کو بھیجا گیا تھا شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ پہلی سورتوں کے اندر اصحاب العقا کی طرف کن کو بھیجا گیا تھا شعیب السلام کو لیکن اس بات میں اختلاف ہوا کہ دو چیزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے ایک تو مدین کا ذکر آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھیجا گیا اور ایک ذکر آتا ہے ایکا کا اصحاب العقا کا تو اختلاف یہ ہو گیا کہ اصحاب العقا اور اصحاب مدین دونوں واحد ہیں یا یہ جدا جدا ہے سمجھ رہے ہو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ ہیں چاہے اصحاب العقا اور ہیں اصحاب مدین اور ہیں دونوں کی بیماری ایک تھی ناپ توڑ میں کمی بیشی اور شرکوں کو بھر شعیب علیہ السلام کو پہلے اصحاب مدین کی طرف بھیجا گیا جب انہوں نے نہ مانا وہ تباہ ہو گئے تو پھر آپ کو اصحاب العقا کی طرف بھیجا گیا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے لیکن محققین سارے اس طرح ہیں کہ نہ اصحاب العکا اصحاب مدین دونوں واحد ہیں دونوں کیا ہیں واحد ہیں وہ مدین کا علاقہ جو ہے بڑا درخیز علاقہ تھا اور وہاں درخت کثرت کے ساتھ تھے کھیت اور باغات کثرت کے ساتھ تھے تو اس لیے اسے مدین بھی کہا جاتا ہے اور ایکا بھی کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہو اصحاب العکا تھے اور اصحاب ایکا ایکا کہتے ہیں جہاں درختوں کا جھنڈ ہو درخت بہت ہونے جہاں وہ قوم و تبین اور قوم تبا کی کلن کا زبر رسولا ہر ایک نے جٹلایا رسولوں کو ہر ایک نے جٹلایا رسولوں کو کس بات میں توحید رسالت بے ست توحید رسالت بے اندر حق وعید سمرائے تقریب کیا لکھا ہے کم رہے اور اور ثابت ہو گئی وعید میری محرج وہ تھا اصل کے اندر جا کو گرا دیا گیا ہے ثابت ہو گئی وعید عید محرج افعجینہ بالخل کے افاجینا پر لکھا ہے زجر ہے اور یہ رفا مانے سال کیا ہے تیسرا مانے کیا تھا نقص آرزی فائل کہ بھئی اللہ صاحب کو قدرت تو ہے اللہ صاحب کو علم بھی ہے اور ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ تھک گیا ہے اللہ صاحب کام کر کر کے تھک گیا ہے اور میں خبردار ہم نے پہلی بار آسمان زمین بنائے تو نہیں تھکے تھے تو اب تمہیں پیدا کرنے میں ہم کیوں تھکیں گے آساجین ہاں۔ لکھا ہے رفا مانے کون سا مانے ہے نقص فائل لکھا ہے نقش عارضی فائل کہ فائل کے اندر عارضی نقص نقش آ گیا مستقل نہیں ہے بلکہ عارضی ہے کہ تھک چکا ہے آیا بس تھک گئے ہیں ہم سات پیدائش پہلی کے آیا بس ہم تھک گئے ہیں یعنی یعنی استفان انکاری ہے آیا بس تھک گئے ہیں ہم ساتھ پیدائش پہلی کے بل ہم فی لبسن من خلقن جدید بلکہ یہ بیچ مہد شبو بلا دلیل کے ہیں لب چند لب معنی تو شبو ہے نا جی اس سے پہلے مہد کا کلمہ ہے اور اس کے بعد بلا دلیل کا کلمہ ہے لکھا ہوا ہے اب کرو مانا بلکہ یہ لوگ بیچ مہد شبو بلا دلیل کے ہیں بیج مہد شبو بلا دلیل کے ہیں من خلق جدید پیدائش نہیں تھے بلکد خلق پر سے کا ہے تخویف اخروی چل کا ہے آخرت کے عذاب کا جناب آپ شروع ہو گیا ساتھ لکھا ہوگا بیان قدرت کیا لکھا ہے میری طرف دیکھو اوپر دیکھو میں سمجھا دوں گا اب سے پہلے جو بات تھی نا قدرت کی وہ تھی قدرت اور قدرت اعلی احیاء الموتا قدرت اعلیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کی بات تھی اسی طرح علم کی بات تھی تو وہ علم تھا علم بے اجزا علم تھا علم بے اجزا علم تھا مردوں کے اجزا کا علم کے کس مردے کا کون سا جز کہاں پڑا ہوا ہے سمجھ رہے ہو اب اور علم و قدرت کی بات ہو رہی ہے سمجھو بات پہلے پہلے دن سبق کے اندر پڑھ رہے ہو حامی مومن کے اندر سمجھا تھی یا خاص نتل آئی نے وہاں جزا دینے کے لیے اعمال کی جزا دینے کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اعمال کا علم ہوئے کیا ہوئے اعمال کا علم ہوگا تو اس اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی اگر علم ہی نہیں ہے تو جزا بھی نہیں ہے نمبر دو علم کے بعد جزا دینے کی قدرت بھی ہو علم کے بعد جزا دینے کی قدرت اور طاقت بھی ہو اب علم اور قدرت کی بات ہوگی لیکن علم بے اعمال الانسان یا یوں کہہ لو علم بے اعمال العاملین کیا کہہ رہا ہوں علم جب تک اعمال عام کا علم نہیں ہوگا جزا نہیں دی جا سکتی نمبر دو قدرت اعلیٰ جزا قدرت بھی ہوگی طاقت بھی ہوگی جزا دینے کی بات ہونی ہے اب یہاں غلط خلق نل انسان بیان قدرت کیا ہے بیان قدرت ہے کہ ہمیں طاقت ہے جزا دینے کی ہم اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں اور البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو نیچے کا جو دلیل قدرت ہے بولو بولو جو دلیل قدرت ہے وہ نالم بیانے بیانے علم اور جانتے ہیں ہم ان خیالات کو ان چیزوں کو جو خیال کرتا ہے ساتھ اس کے دل اس کا اس کا نفس اور دل جو خیال کرتا ہے ان چیزوں اور ان خیالات کو بھی جانتے ہیں سمجھا نالموں کے نیچے لکھا ہے تو ظاہر کا علم بطری کے اولا جب ہم اس کے وسواس اور خیالات کو جانتے ہیں تو ظاہر کا علم تو بدل جائے اولا ہمیں حاصل ہے ہمیں ہمارے لیے ہے اور جانتے ہیں ہم ان خیالات کو ان چیزوں کو جو خیال کرتا ہے ساتھ ان کے دل اور ترقی ادما قبل دل کا ہے ترقی ادما قبل اور مات وسوسوں کو جان پجا اور ہم تو زیادہ قریب ہیں طرف اس کے رگ گردن سے حبل غریب کا مانا رگ گردن سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہیں سمجھے یہ بات ہے یہ حبل غریب کہتے ہیں حضرت یہ دو رگیں ہیں سمجھا جو گردن کی اس طرف اور اس طرف کھڑی ہے دماغ سے دل کی طرف جا رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ جب کٹ جاتی ہیں تو حیوان ختم ہو جاتا ہے بات سمجھیے نا کرو مانا اور ہم زیادہ قریب ہیں پرب سے من حبل الورید رگ گردن سے اقرب پر کیا لکھا ہے علم کی یہ ایک عام سی بات لکھی ہوئی ہے سمجھا حقیقت یہ ہے کہ علم کا اپنا قرب سے مراد قرب ذاتی ہے کیا ہے پیچھے سمجھایا ہوں آپ کو آگے آئے گی بات ان شاء اللہ کروں گا عزیت القل متلق کے جانے حضرت عزیت القا پر اب لکھا ہے انضبات اعمال طریقہ ہے ابھی جو آیا کہ ہم سب کو جانتے ہیں تب اس کی وضاحت ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ جو تم کر رہے ہو منصورہ نہیں ہو رہے بلکہ منتبت ہو رہے ہیں اس یہ طلب کل مطلب کے آنے جبکہ لیتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں سے کئی دن بیٹھے ہوئے مہاجل سے دو ان بات اقوال چل گئے تمہارے اقوال بھی منظم ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے قید ان کے نیچے اور مائل الفیدوں کے نیچے سب کچھ لکھتے ہیں کیا لکھا ہے حتیٰ کے تکلم جو کہ عرفن معمولی چیز ہے حتیٰ کے تکلم جو کہ عرفن معمولی چیز ہے اس کو بھی لکھتے ہیں نہیں ڈالتا وہ کوئی بات مگر اس کے ہاں رقیب نگاہ بان ہوتا ہے حقیدن بالکل تیار وجات سکرت الموت مقدمہ وقوع یعنی موت طرف دیکھو قیامت کا مقدمہ ہے موت قیامت کا مقدمہ کیا ہے میں مات فقد قامت قیامت ہوں جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو سمجھا اب قیامت سے پہلے اس کے مقدمے کا یعنی موت کا ذکر فرما رہے ہیں آگے خود قیامت کا ذکر آ رہا ہے وجہ تھکرت الموت ہے مقدمہ وقوع یعنی موت اور آ گئی سختی موت سکرا مانا سکرا کا مانا سختی موت کی بالحق حق بالکل سچ موچ سچ موچ اور صحیح سچ ہے وہ آ گئی ہے ظال کا کن کنتا ظال کا نکل کر جو قالو قالو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تھا ہو اس سے تحید ہو بھاگ تھا تو یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا حضرت ظال کا ماں تمل ہو تحید ابل کر تبان یا شبن لی دنیا تبان یا شک بات بعض اوقات بندہ موت سے دور بھاگتا ہے اس لیے کہ اس کو دنیا کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہزار سال زندگی مل جائے بس میں زندہ رہوں موت نہ آئے دنیا کے آئش میں سمجھا رہوں بزرگوں یہ شگول سے ٹوپی اتار دی ہے آپ ماشاء اللہ اللہ اکبر خیال کرو بھائی قرآن پاک کے بھی کچھ آداب ہیں <clears throat> سنو بات بعض اوقات انسان موت سے بھاگتا ہے حب لی دنیا دنیا کی محبت انسان کے دل میں بھری ہوتی ہے تو دنیا کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتا یہ عیش عشرت جو ہے یہ اس کو پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتا ہے سمجھ رہے ہو اور بعض اوقات بندے کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی نیک ہوتا ہے نماز وغیرہ سب کچھ کرتا ہے عقیدہ صحیح ہے لیکن موت سے طبیعت کو نفرت ہے چاہے قدرتی بات ہے نا انسان کی طبیعت ہے تو سن رہے ہو اگر موت سے انسان نہ بھاگتا نہ نفرت کرتا تو پھر شہید کو کوئی ثواب ملتا شہید کو ثواب تو اس لیے ملتا ہے کہ تب آن موت سے نفرت ہے اور جس چیز کو نہیں چاہتا بندہ اس کے اندر منہ دیتا ہے تب تو ثواب ملتا ہے نا کوئی سمجھ آ رہی ہے بات بھائی ثواب کی مزار ہے مشقت پر اگر ایک انسان موت کو اچھا سمجھتا ہے سمجھتا تو پھر شہید کو اچھا سواب ملتا ہے ہر انسان کی طبیعت کے اندر موت سے نفرت ہے اور یہ طبیعت ہے یہ فطری تقاضا ہے اس پر کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے سمجھا نا سر تو ایک ہے ماں کنتا بنو تحید حک دنیا اور دوسرا ہے ماں میں بینو تحید تبان اب یہاں دونوں آ گئے تبان یا تبان یا ونوں سے خافذ سور ہے اب تخمی اخروی ہے اور بیان وقوع کیا لکھا ہے پہلے تھا قیامت کا مقدمہ اب خود قیامت کا ذکر ہے ونوں سے خفظ سور ہے اور پھونکا گیا سور کے اندر لکھا ہے نیچے جس سے سب زندہ ہوں گے جس سے عبد القدوس ہے بتی کو بند کر دے ہماری بلدی کھڑی ہے بنو سے خافذ تھوکا دیا گیا سور کے اندر جس سے سب زندہ ہوں گے گال کا یوم الوعید کہا جائے گا کہ یہ ہے دن وعید کا جا کلو نفسن کیفیت حشر چل لکھا ہے کیفیت حشر اور آ جائے گا ہر نفس کہاں آئے گا میدان قیامت میں میدان قیامت میں ہر نفس آئے گا ساتھ اس کے ایک چلانے والا ہوگا وہ شہید اور ایک گواہ ہوگا اس کے اعمال کا اس کے اعمال کا یہ حضرت جو دو ہوں گے نا ایک سائق اور ایک شہید علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو ہوں گے جو کاتے اعمال ہیں اور جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں امال لکھ رہے ہیں تو وہی یہاں مراد ہے ایک پیچھے سے ہانکے گا اور ایک آگے سے چلے گا گواہ ہوگا جو نام امال لے کر لقد کن تفیق غفلت تدلیل مجرمین دلیل یعنی کرنے کے لیے کہا جائے گا البتہ تاکہ تھا تو بیچ غفلت سے منہاگا ایک سے سمجھا غفلت کے اندر تھا تو اور قیامت سے کن تفیق غفلت ان کے نیچے لکھا ہے جانی یعنی قائل نہ تھا یعنی دیکھو غفلت دو قسم ہے ایک ہے غفلت اعتقادی اور ایک ہے غفلت عملی غفلت اعتقادی یہ ہے کہ انسان قیامت کسرے سے عقیدے ہی نہ رکھے سمجھا موتقدی نہ ہو اس کو کہتے ہیں غفلت اعتقادی اور غفلت عملی یہ ہے کہ عقیدہ تو رکھتا ہے قیامت کا لیکن تیاری نہیں ہے سمجھا عملی طور پر غافل ہے جہاں غفلت اعتقادی مراد ہے کون سی غفلت مراد ہے ہاں یہ کافر کا ذکر ہے جو کہ قیامت کا سرے سے منکر تھا اس لیے کون سا فی غفلت ان کے نیچے لگا یعنی قائل نہ تھا یعنی قائل نہ تھا Hmm? اچھا جی یعنی قائل نہ تھا من ہاضا اس سے شفنا ان کا کا تب کھول دیا ہم نے تو سے پردہ تیرا کشپنا ان کا کا کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا کون سا پردہ کھول دیا یعنی معائنہ کرا دیا یہ لکھا ہے اچھا یعنی معائنہ کرا دیا تب کھول دیا ہم نے تو اسے پردہ تیرا انکار و غفلت والا کون سا پردہ غفلت والا ہم نے پردہ کھول دیا تیرا معائنہ کرا دیا تیری آج کے دن حدید بڑی تیز ہے آج تو سب کچھ دیکھ رہا ہے وقال کرین ہو اور کہے گا کرین اس کا کرین کا لفظ آگے بھی آ رہا ہے کالا کرین ہو جہاں بھی آ رہا ہے کالا کرین ہو یہاں مراد کون ہے اوپر کر فرشتہ کاتے ہوئے آمال لکھا یعنی ہے فرشتہ کاتب اعمال اور کہے گا ساتھی اس کا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اس کے اعمال لکھتا رہا مال جاتی یہ ہے وہ روز نام چاہ جو میرے پاس تیار ہے یہ ہے وہ روز نام چاہ جو میرے پاس روز نام چاہ سمجھتے ہو نا روز نام چاہ چھوٹا سا دفتر ہوتا ہے جس طرح جس کے اندر روزانہ کے اعمال لکھے جاتے ہیں وہ آدمی ہر روزانہ جو کام کرتا ہے آج یہ کام ہوا یہ ہوا وہ لکھ دیتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ روز کا ہے جو میں نے تیار کیا ہے اعمال جس میں لکھے ہوئے ہیں اور کہے گا ساتھی اس کا سنجے سنگھ پنکھے بند کروا دو کچھ کو نیند ہے کچھ کو زکام ہے رو مانو سنگھ سادا مالدیا پھر یہ وہ روز نام چاہے جو میرے پاس تیار ہے جہنما ہمراہ مجرمین طریقہ ہمراہ مجرمین میرے طرف دیکھو نا سمجھا دوں بات القیہ کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کرا کتنی قول ہیں دو ایک قول یہ ہے کہ القیا تفنیہ اپنے معنی پر ہے تفنیہ جو ہے وہ اپنے معنی پر ہے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو انسانوں کو جہنم میں پھینکیں گے ایک پاؤں سے پکڑے گا ایک سر سے پکڑے گا اور جہنم میں پھینکے گا آگے رحمان میں آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ سیو بن نواز کوئی دو ملیکا ہوں گے ایک پاؤں سے ایک سر سے پکڑے گا اور جہنم میں ڈالیں گے تو دو ہوں گے چونکہ اس لیے القیا جو ہے یہ تفریح لایا گیا ہے بات سمجھ نہیں دوسرا قول یہ ہے کہ القیا تفنیہ تکرار کے لیے ہے کس کے لیے ہے ڈالو ہی جالو ڈالو ہی جالو ڈالو ہی جالو سمجھے تکرار کے لیے ہے یہاں یہ نہیں کہ فقط دو فرشتے ہوں گے بلکہ بہت ہوں گے القیا کا تصویر جو ہے یہ اپنے معنی میں نہیں بلکہ تکرار کے لیے ہے سمجھ رہے ہو بھائی پھر فریوق نواسی والے اقدام کا کیا جواب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتہ یوں جو ہاتھ ڈالے گا نا تو کسی کا پاؤں آ جائے گا کسی کا سر آ جائے گا کسی کا جو کوئی بادو آ جائے گا پھینک پھینکتا رہے گا اٹھا اٹھا دے اس کے اندر جہنم کے اندر سمجھ رہے ہو اور جس طرح چار پانچ مرغیوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں مرغیوں والے تو کسی کا پنجہ آ جاتا ہے کسی کا بادو آ جاتا ہے سمجھا اس طرح القیاسی جہنم ڈالو ڈالو تم جہنم کے اندر کلا کفارن کلا کفارن پر چل کا ہے وقف اول مجرمین طریقہ ہے نفس اول مجرمین اور کفار کا معنی کثیر القفر وہ بولو صحیح چل کا نہیں لکھا ہوا جی۔ ہاں اچھا اچھا عقائد حق کا آتا لکھا ہوا ہاں حضرت کفار کا معنی میرے خیال پیچھے بھی گزرا ہے شاید یا نہیں گزرا کفار مبارک ہے نا کافر کا کفار کافر کا تو لکھ لو اوپر اگر ہو توفیق تو قلم بھی ہو اور توفیق بھی ہو تو لکھ لو کثیر القفر کفار کا مانا کثیر القفر دیکھ لیا کثیر الکفر ہر بڑے کافر کو ہماری زبان میں بڑا کافر ہوگا ہر بڑے کافر کو جو منکر تھا عقائد حق کا حمید زد کرنے والا زد کرنے والا حق کے ساتھ باوجود بار بار بزرگ کے باوجود بس ٹھیک ہے بار بار حق واضح ہو گیا اس کے سامنے حق واضح کرنے والوں نے واضح کر دیا اس کے باوجود بھی وہ ضدی ہے اور عنید ہے اور مانتا نہیں ہے قبول نہیں کرتا ضد کرنے والا باوجود بار بار ہو کے یہ دوسری صفت ہے منا خیر ہے تیسری صفت آ گئی بہت روکنے والا خیر کو بہت روکنے والا خیر اور بھلائی کو حضرت خیر سے مراد مذہب حق مراد ہے سمجھا سچے مذہب کو روکنے والا ہے سمجھا بہت روکنے والا خیر کو موت دن جی چوتھی سی ہے تجاوز کرنے والا حد ابدیت سے تجاوز کرنے والا حد ابدیت سے حد ابودیت سے نکل جانے والا تجاوز کرنے والا مریبن رات دن شبوں میں پڑھنے والا دین میں مرید ان شبوں میں ڈالنے والا یا پڑھنے والا کس میں اللہ بھی چھٹی سی بتائے وہ جس نے کر دیا ساتھ اللہ کے معبود دوسرا اللہ کے ساتھ اور معبود بناتا ہے جی سال پیا ہو پر ڈالو ہی ڈالو اس کو بیچ عذاب سخت سخت عذاب کے اندر اس کو ڈالو کالا پرین ہو مباحثہ مجرمین چل پائے ہاں یہ حضرت بار بار آئے گا پرانے پاک کے اندر کہ مشرق اور کافر قیامت کے دن جہاں اور بہانے بنائیں گے ایک بہانہ یہ بھی بنائیں گے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا تھا ہمیں کس نے گمراہ کیا تھا شیطان کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دعوت دلالت کی ضرور دی تھی لیکن میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا کچھ سمجھ لو بات بار بار آئے گی شیطان کہے گا میں نے اس کو دعوت دی تھی ضلالت کی اور یہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ یہ میرے پیچھے لگ پڑا تھا اور میں نے اس کو جبرن گمراہ اس کے گردن میں میں نے رسا ڈال کر جو وہ قبر کا طواف نہیں کروایا تھا قبر کا پھیرا نہیں دلوایا تھا میں نے اس کو دعوت دی اور اس نے اب خود دعوت کو قبول کیا اپنے اختیار کے ساتھ اور میں نے اس پر کوئی جبر نہیں کیا اور یہ جو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے اندر ان کو بھی میں نے کہا تھا انہوں نے میری بات نہیں مانی وہ چلے گئے جنت کے اندر اس کو میں نے کہا اس نے میری بات مان لی ہے تو سمجھ رہے ہو خیال کالا کرین ہو کہے گا ساتھی اس کا کون سا کرین مراد ہے پیچھے پا رہے ہو لو لہو شہن فہو لہو کرین نقید له شیطان ہاں وہی کریم مراد ہے کہے گا کریم اس کا ساتھی اس کا شیطان سمجھا اے ہمارے پروردگار نہیں گمراہ کیا میں نے اس کو نیچے لکھا ہوگا جبرن کہتا ہے جبرن لاکن کانا اور لیکن تھا یہ کانا کے نیچے لکھا ہوگا با اختیار خود فی ضلال بیچ گمراہی دور کے سمجھا اگرچہ اغوا غیر جبری میرا تھا اگرچہ اغوا غیر جبری میرا تھا لیکن جبر میں نے اس پر بالکل نہیں کیا قال لا تختہ لدیا جواب مباحثہ بولو صحیح جواب مباحثہ اللہ نے فرمایا نہ جھگڑو تم میرے ہاں تو نہ جھگڑوں کے بے سود ہے نہ جھگڑوں کے بے سود ہے قدم تو ہی رہتا اور حالانکہ تاکہ مقدم کر چکا ہوں میں طرف تمہارے دل بھائی دے ڈراوا میں دنیا کے اندر میں نے ڈراوا بھیجا تھا سمجھا میں نے کہا تھا کہ خبردار گمراہ نہ ہوگو دین حق پر چلو سمجھا ورنہ آزاد دیے جاؤ گے نہ جھگڑو تم میرے ہاں اور تاکہ بھیج چکا ہوں میں سب پہلے طرف تمہارے دل بھائی دے بھائی میری طرف دیکھو سمجھ لو بات کفر دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے کفر انسان خود کرے بغیر کسی کے اغوا کے بغیر کسی کے کوئی اور انسان کو گمراہ نہ کرے کوئی اور انسان کو نہ کہے انسان اب خود کفر کرے تو یہ بھی جہنم کا باعث ہے کس کا باعث ہے اور دوسرا قسم ہے کہ انسان کو کوئی اور اغوا کرے خا جن یا انسان اور انسان کفر کرے کچھ سمجھ آیا ہے کفر کتنی قسم ہے ایک ہے کفر جو اد خود ہو گئے بغیر کسی کے اغوا کو دوسرا کفر ہے کہ اغوا کے ذریعے ہوئے مانا اور انسان اس کو گمراہ کرے اور اس کو کیا کرے کہے اور تعلیم دے دے اور انسان اس کے کہے میں آ کر کفر کرنے لگ جائے تو اللہ نے دنیا میں اب فرما دیا پرانے پاک کے اندر کہ کفر جو ہے وہ جہنم کا باعث ہے کفر کیا ہے خا کفر اب خود ہوگے یا بغوائے دیگر ہو خا کفر اب خود ہوگے یا تو سمجھ رہے ہو کفر عام ہے خا اب خود ہوگے یا بغوائے دیگر ہوگے وہ کس کا باعث ہے وہ جہنم کا باعث ہے کافر جہنم میں جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اب خود کرے یا بھائی ہوا ہے جس طرح بھی کرے کفر کرے وہ جہنم میں جائے سمجھیے بات اور بات سنو اغوا دو قسم ہے اغوا کیا ہے دوسرے کو گمراہ کرنا کتنی قسم ہے ایک ہے اغوا جبری اور ایک ہے اغوا غیر جبری اغوا جبری اور ایک اغوا سمجھو بات اغوا جبری تو یہ ہے کہ دوسرے کو جبر کر کے گمراہ کیا جائے مارا پیٹا جائے اس کو اور اس کو کہا جائے کہ کفر کر تجھے قتل کر دوں گا تو یہ اغوا کون سا ہے جبری ہے اور غیر جبری غیر جبری یہ ہے کہ انسان دوسرے کو کفر کی تعلیم دیتا ہے یا کوئی جن بہمان کو دوسرے کفر کی تعلیم دیتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے بغیر جبر کرنے کے صرف کہنے سے قبول کر لیتا ہے تو اغوا دونوں خواب و اغوا بل جبر ہو خواب و اغوا اغوا بل جبر یا بلا جبر اغوا بل جبر یا مغوی جو ہے جہنم میں جائے گا اغوا کرتا ہے جو انسان دوسرے کو گمراہ کرتا ہے وہ کہاں جائے گا خواب و اغوا جبر والا کرے یا وہ اغوا بلا جبر والا کچھ سمجھ آیا ہے اب سنو بات کافر نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا اللہ نے اس کو جواب دیا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ کافر جہنم میں جائے گا خواب وہ خود کفر کرے یا بائی ہوائے دیگر کرے اب تو نے کفر کیا ہے نے جانا ہے جہنم میں خاتو خود کفر کرے خاتو جہاں کسی اور نے کہا ہے اس کا کوئی فرق تو جو کہتا ہے کہ مجھے جن نے گمراہ کیا شیطان نے گمراہ کیا تو کیا ہوا تو نے تو کفر کیا ہے نا سمجھ رہے ہو تو تو نے کفر کیا ہے خاتو نے اب خود کیا ہے کسی اور نے کہا ہے اور تو نے کیا ہے بارہ تو نے کفر کیا ہے لہذا تو نے کہاں جانا ہے جہنم میں جانا ہے خاتو پر اب خود ہوئے یا یہ ہوا ہے دیگر سمجھے یہ بات شیطان بےمان جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو جبر نہیں کیا تھا اللہ فرمائے گا میرا فیصلہ ہے جو مغوی ہے وہ جہنم میں جائے گا جو مغوی ہے وہ کہاں جائے گا خواب و اغوا بل جبر کرے یا بلا جبر کرے شیطان کو اللہ کہے گا تو نے اغوا کیا ہے بندو کو گمراہ کیا ہے تو نے یہ الگ بات ہے کہ تو نے جبر نہیں کیا ہاں اس کا کوئی فرق نہیں اغوا بل جبر یا بلا جبر مغ بھی ہر حال میں جہنم میں جائے لیا تو بھی جہنم میں جائے کافر بھی جہنم میں اور شیطان بھی اب دیکھو مقد قدم تو یہ تم بل بھائی اور حالت تاکہ بھیج چکا ہوں میں طرف تمہارے بھائی کو کس طرح بعید کہ خا کفر اب خود ہو یا اغوا دیگر کفر اب خود ہو یا اور امر بل جبرن ہو یا بلا جبر ہو ہر حال میں بھی جی کہاں جائے گا جہنم میں اور کافر بھی جی کہاں جائے گا جہنم میں اس لیے تم جاؤ جہنم میں ما ماؤ القول لدیا نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے ہاں میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی کون سی بات وہ جہنم والا بات اگلے دن پڑھ رہے ہو کل کے سبق میں تھا حقا پرسوں کے سبق کے اندر حقا علیہم القول وہاں میں نے کہا تھا لعمل ان جہنم من کا و ممن تبع کا منہم اجمعین جو وہی قول ہے نہیں بات تبدیل کی جاتی بات میرے یہاں اور نہیں ہوں میں ماں آنا کے نچل کا اس تجویز میں اس تجویز میں ظلم کرنے والا بندوں پر جو میں نقول جہنم حلم سراتے اظہار تحویل جہنم لکھا ہے اظہار تحویل جہنم جہنم کی ہول کی کا اظہار ہے جس دن کے کہیں گے ہم واسطے جہنم کے لکھا ہے نقولوں کے نیچے بعد اب ادخال کفار در جہنم اور لکھا ہے بعد اب ادخال کفار کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد کہیں گے ہم جہنم کو حلم تلاتے آیا پور ہو گئی ہے تو اور وہ کہے گی حال میں مزید آیا ہے کوئی زیادہ اور ہو تو لے آؤ طرف دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جہنم میں مزید کہتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم مبارک اس کے اندر رکھیں گے کہ جن روی باغ ہوا الا باغ ہو الا باغ پھر باغ باغ کی طرف سکڑ جائے گی اور وہ جہنم پور ہو جائے گی سمجھ رہے ہو اب سوال یہ ہے کہ یہاں ہے کہ جہنم پور نہیں ہوگی کہتی رہے گی حل میں مزید حالانکہ آئے اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم پر ہو جائے گی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پر نہیں ہوگی جواب جواب یہ کہ ابتدان پر نہیں ہوگی حلم تلاقے کا جواب حلم مزید دے گی لیکن جب اللہ قدم رکھیں گی اور سکڑ جائے گی اور پھر پر ہو جائے گی تو پھر لام لان جہنم بن جائے گا سمجھ رہے ہو حل من مزید ابتدا میں ہے لام لام میں انتہا کرو مانا ازل فضل جنت لکھا ہے بشارت بولا کرو بولا کرو تو عزل فضل جنت پر کیا لکھا ہے بشارت اور قریب کا دی جائے گی جنت واسطے متقین موقع سے حساب میں جب کھڑے ہوں گے نا جی تو اس وقت جنت کو قریب کر دیا جائے گا تاکہ دیکھ کر خوش ہوتے رہے کہ ہم اسی جنت میں جائیں گے اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے فصل جنت ہو اور قریب کر دی جائے گی جنت واسطے متقین کے متقین پر چل کا ہے مستحقین جنت چل کا ہے جنت کے مستحقین کون ہے واسطے متقین کے غیر یہ تاکید ہے جو نہیں ہوگی بالکل دور ہاضا ماتو ادونا احترام متقین احترام متقین متقین کا احترام کرنے کے لیے کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جو وعدے دیے جاتے تھے دنیا کے اندر جب جنت کا وعدہ دیا جاتا تھا یہ وہی جنت ہے اچھا لے کل ابا ان سے پہلے لفظ کا بائی عنوان کے بائی عنوان کے سمجھا واسطے ہر اواب کے اباب لکھا او صاف مستحقین اوساف مستحقین سمجھا اور اباب وقف اول ہے حفیظ وقف دوم ہے من خش وقف سوم ہے وجاب قلب منی بن وقف چاہا جی اب کرو مانا وقف ہر رجوع کرنے والے کے بلگا خدا کی طرف دل سے رجوع کرنے والا خدا کی طرف لکھا ہوا ہے ابادل پر ہاں؟, ہاں لکھو لکھ لو کوئی حد بات نہیں لکھ لو تکلیف کرنی پڑے گی ہاتھ ہلانا پڑیں گے قلم چلانا پڑے گا ہاں تکلیف تو بڑی ہوگی کیا کرے مجبوری ہے پر دل سے رجوع کرنے والا خدا کی طرف لکھ لیا حفیظ حفاظت کرنے والا حفیظ کے نیچے کیا لکھا ہے کی باد رجوع لکھا ہے کی لکھا ہے اب کرو مانا حفاظت کرنے والا رجوع رجوت کی یعنی شرک سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرایا اب رجوع کرنے کے بعد اب تو آپ کی حفاظت کرنے والا ہے من خاشی الرحمان حضرت من خاشی یا منادا ہے حرف ندا یا مقدر ہے لکھا نہیں کیا آپ کے پاس اصل ندا یا من خاشی یا کیا تھا اصل میں اے وہ انسان جو ڈرتا رہا رحمان سے بالغیر بن دیکھے وجہ اور لے آیا ہے بے قلب منی بن دل رجوع کرنے والا دل رجوع کرنے والا لے آیا ہے ادو یہ منادا ہے نا جا من خاشیا یا اس کا یہ مقصود بھی ندا ہے اے وہ انسان جو ڈرتا رہا اے وہ انسان جو دل سلیم لے آیا منیب لے آیا اد داخل ہو وہ تم اس جنت کو بے سلام نعمت اولا نعمت ساتھ سلامتی ہوں گے یہ ہے دن خلود کا جو مل خلود یہ نعمت دوم ہے یہ ہے دن ہمیشہ رہنے کا اللہ مجالنا ملو ماج شاہ اونا نعمت نمبر تین واقعی ان جنتیوں کے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے بھی جو جنت کے ولدینا مزید نمبر چار اور ہمارے ہاں ماج شاہ سے بھی زیادہ ہوگا اور ہمارے ہاں ماج شاہ سے بھی زیادہ ہوگا کس طرح کہ وہاں تک جنتی کا خیال نہ گیا ہوگا کہ وہاں تک جنتی کا خیال ہی نہ گیا ہوگا سبحان اللہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ فلاط و تفریح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عادت تو لے عبادی میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر وہ نعمتیں تیار کی ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وہ وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھی کسی کانوں نے کان نے نہیں سنی اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال تک بھی آیا ہے اور فردان میں بل ہے ماں اتلے تم آلے ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو جو جو نعمتوں پر تمہیں متلے کیا گیا قرآن و حدیث کے ذریعے یہ ان کے سوا ہوں یہ ان کے سوا پہلے مزید اور ہمارے یہاں ماج شاون سے بھی زیادہ ہوگا بعض علماء نے مزید سے مراد دیدار الہی لیا ہے کیا مراد لیا ہے دیدار الہی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں رقم آہ تخویف ہے دنیا بھی ہے دنیا کے عذاب کا ڈراوا اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے من کرن جماتے شام آتے شرک و کفر میں جی، کیوں ہلا کر ڈالی شامات شرک و کفر میں سمجھا گا ہم اشد من من ہوں برپوشا ہوم لکھا نمبر ون قوت بدنی ہے وہ لوگ زیادہ زبردست اور طاقتور سے من ہوں ان مکے والوں سے باپوشن قوت میں کس میں قوت اور طاقت میں پیسے بدن کی طاقت کے اندر وہ دیا جاتے سنکا بو پھیل براج نمبر دو حضرت قوت مالی جی، قوت مالی پت چکر لگائے انہوں نے شہروں کے شہروں کے اندر انہوں نے چکر لگائے کیوں چکر لگائے ترقی سرمایہ داری کے لیے کیوں چکر لگائے ترقی نہیں لکھا ہوا ہاں، بلاد کے نیچے نا جی۔ بات تو یہی ہے نا بلاد کے نیچے فل بلاد کے نیچے ترقی ہے ہاں نقابل بدن میں بھی وہ مضبوط تھے اور انہوں نے شہروں میں آنا جانا شروع کیا کبھی اس شہر کو جا رہے تجارت کرتے تھے پیسہ بڑھانے کے لیے فرمایا داری کی ترقی کے لیے شہروں کے چکر لگائے تجارتی مقاصد کے لیے آنے جانے لگے عربی کا کوئی لفظ لکھا ہے اچھا، کرو مانا حل حل پر لکھا لیکن جب عذاب آیا لیکن جب تو پکارنے لگے چیخنے چلانے لگ گئے کیا یا ہے کوئی محیط منا بھاگنے کی جگہ ہے کوئی چھٹکارا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ ان نصیب والے کا بے شک بیچ واقع آئے اہلاک کے واقع آئے اہلاقرا البتہ بہت بڑی نصیحت ہے لیکن لیمن کانا مستفیدین بس اس انسان کے زیادہ پیچھے سمجھایا ہوں کہ حق کو سمجھنے کتنی ہیں کتنی ہیں اول تو یہ ہے کہ انسان کو خود کو بات سمجھ آ جائے بغیر کسی کے بتانے کے دل سمجھدار ہوئے دوسرا یہ ہے کہ خود کو سمجھ نہیں آتا لیکن دوسرے سے سنتا ہے کان میں بات پڑتا ہے اور انسان کو بات سمجھ آتی ہے تیسرا یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کسی کو مثلا طالب علم سے کوئی کوتا ہو گئی استاد اس کو سزا دے رہا ہے تو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے صحیح من روئے گا بغیر ہی نیک وقت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر راز حاصل کرے اب دیکھو لمن کان ہو قلب واسطے اس انسان کے جس کے لیے ہے دل کالبن پر لکھا ہے فہیم کیا لکھا ہے دل کون سا ہوئے فہیم سمجھنے والا او السما یا فہم زیادہ نہ مگر کم از کم یا فہم زیادہ نہیں مگر کم از کم ڈالتا ہے لگاتا ہے قانون کو طرف بات وہ شہید اور وہ دل سے متوجہ ہوتا ہے شہید کا مانا دل سے متوجہ ہوتا ہے تب تو یہ بات سمجھ آئے گی خلق نہ بات ہے حضرت دلیل لکلی دوم برائے ثبوت قیامت ہے اور ساتھ پھر یہ رفا مانے دوم کا ذکر آ گیا آج میں قدرت کھائے آج میں اس کا جواب ہے کہ ہمیں تو اتنی بڑی قدرت ہے سمجھا آج میں قدرت والی بات نہیں ہے اور البتہ کی پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں کی چھ دنوں کی سمجھاؤ جہاں تیز کے اندر رما مسنا میں لوگوں رفا مانے سارے سے اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ ہم تھکے بھی نہیں بالکل تھسبر علامہ یہ حضرت کے لیے تو پھلی ہے اور طریقے سوز نمبر اول ہے اور دیکھو لکھا اوپر باوجود قات شبہات جوابوں کے بھی ضد کریں تو باوجود شبہات کریں صدر فرماؤ اوپر ان باتوں کے جو وہ کہتے ہیں سب اصول فوج نمبر دو اور پاکیاں بیان کرتا حمد رب کا نمبر تین سات تعریف اپنے پروردگار کے قبل طلوع سے اوقات تصویر تصبیح کے اوقات پہلے طلوع ہونے سورج کے پہلے علماء نے فرمایا کہ یہاں نمازوں کی طرف اشارہ ہے قبل طلوع قروب سے لکھا ہے فجر کی نماز کون سی نماز ہے وہ قبل الغروب ہے اور پہلے غروب کے قبل الغروب سے مراد ظہر اور اثر ہے کیا ہے اور کچھ حصے رات سے مغرب اور عشاء آ گئی اور رات سے پتپاکی پاکیاں بیان کر ادبار سجود اور پیچھے سجدوں کے اور کیا مراد ہے فرد پڑھ کر سجدے کر کے پھر نسلیں پڑھو کیا مراد ہے فرد پڑھ کر کیا کرو نسلیں پڑھو وہ ادبار سجود اور پیچھے نمازوں کے مراد کیا ہے نوافل ہے مراد نوافل ہیں وسطم میں جو مناد اور کان لگا کر توجہ کر کے سن تو اے مخاطب مضمون آئندہ کو اے مخاطب توجہ کر تو توجہ کر کے سن تو اے مخاطب مضمون آئندہ کو جس دن کے بلائے گا بلانے والا المناد کا یعنی اسرافیل علیہ السلام بلائے گا بلانے والا میں مکان قریب جگہ قریب سے ہر بندہ سی کبر سے نکلے گا نا یوں سمجھے گا کہ مجھے قریب سے بلایا گیا ہے مجھے قریب سے بلایا گیا یوں سمجھے گا جس دن کے بلائے گا بلانے والا میں مکان قریب جگہ بالکل قریب سے یوم جسماؤں گا سیاحت بالحق جس دن کے یہ بدل ہے یوم جنا دیتے جس دن کے سنیں گے وہ آواز کو بالحق یقیناً بالحق زمانہ یقیناً یقیناً کے ساتھ یوم الخروج وہ ہے دن نکلنے کا قبروں سے وہ ہے دن نکلنے کا قبروں سے انڈر بے شک ہم آپ ہی جان ڈالتے ہیں اور آپ ہی ماں جان نکالتے ہیں اور طرف ہمارے ہے رجوع سب کا جیسے کے پھٹے گی زمین ان سے فران جلدی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے میدان ماشل کی طرف جائیں گے کا حشر علینا یسیر یہ جمع کرنا اوپر ہمارے بالکل آسان ہے نحن نعلم ہو ہم خوب جانتے ہیں جی ہم خوب جانتے ہیں وہ سب باتیں جو یہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اس لیے ہم خود سمجھ لیں گے اس لیے ہم خود سمجھ لیں گے علیہم بجبار اور نہیں ہو آپ اوپر ان کے زور والے آپ ان پر جبار نہیں ہو زور والے نہیں ہو کہ آپ ان کو زوری زور منوا دو آپ ان کو ذبقر بال قرآن فریدت الرسول طریقہ ہے فریدت الرسول تک نصیحت کرتے رہو آپ ساتھ قرآن پاک کے من خواب ہوگا یہاں وہی سوال ہوتا ہے جو حدل المتقین پر آیا تھا میں نے سمجھایا تھا کہ قرآن تو سارے جہان کے لیے آیا ہے متقین کی تخصیص کیوں ہے کہ یہ ہدا ہے متقین کے لیے یاد ہے قرآن قرآن تو سارے جہان کے لیے آیا تو متقین کی تخصیص کیوں ہے یہاں بھی ایسی ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر بالقرآن من خاک ہوگا عید نصیحت کرو قرآن کے ساتھ اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے حالانکہ قرآن من خاص کے لیے یا سارے جہان کے لیے ہے اس لیے یہاں بھی بری جواب ہے خیال کرو ذرا بس نصیحت کر تو قرآن کو کے عموماً ہر ایک کو اور خصوصاً یعنی تذکیر نافع اس کو کا جو من یہ خاف ہو صرف وہ انسان جو ڈرتا ہے میری وہ سے میری ہاں تالے ہند جبار پر یہ لفظ ہیں اردو کے جی جب یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں تو بے اختیار کا فکر کیوں تو بے اختیار کا فکر کیوں کرتے ہو سر پس نصیحت کرتے رہو آپ ساتھ پرانے پاک کے صرف اس انسان کو جو ڈرتا ہے میری وہ مراد نہیں چلتی ہے عموماً ہر ایک کو اور خصوصاً یعنی نافع ہے یعنی تفریح عموماً تو ہر ایک کو نصیحت کرو لیکن نفع اس کو ہوگا میں یہ خواب ہو وہ انسان جو ڈرتا ہے میری بھائی جیسے سمجھ رہے ہو اللہ حضرت وزار ریاض کا رب میں نے عرض کر دیا نا مکمل سے کہ مکمل میں آیا سورہ پاس کے اندر کبا لے کر خروج کے قبروں سے نکلنا برحق ہے حشر و نشر برحق ہے اب فرمائیں گے وہ دین الباب کے ہوں صرف حشر و نشر نہیں ہوگا صرف زندہ ہو کر جمع نہیں گے بلکہ جزا بھی ملے گی آگے فرمائیں گے کہ جزا کو مال ہو من دافین دفع کرنے والا بھی تو بزار آپ نے فرمائیں گے اب حضرت ابتدا کے اندر جو ہے وہ نمونے آ رہے ہیں ایک شاہد آئے گا اور دو نمونے آئیں گے حشر و نشر کے حشر و نشر کے کتنے نمونے آئیں گے آگے پر دو عقلی دلیلیں آئیں گی ثابت کرنے کے لیے اور پانچ نمونے آئیں گے تخویف دنیاوی سے کتنے نمونے آئیں گے پانچ نمونے آئیں گے مفصل تخویف دنیاوی کے موقع با موقع گجرات تخویفات تفصیلات بھی چلیں گے ساتھ ذرا خیال فرماؤ تو جو کرو سمجھ نہیں بات گا بزار یات درواز چل گئے ہزار یات کے دو باب آتے ہیں حضرت واوی بھی اور یائی بھی سمجھا ذرا یدرو بھی آتا ہے زر ون اور ذرا یدری ذر یم سمجھے دونوں بات آتے ہیں اس کا من ہوتا ہے اڑنا اور اڑانا اب خیال کرو مانے کا اندر دیکھو تب کرو کرواریات ذروا قسم کسم ہے ان ہواؤں کی زاریات سے مراد کیا ہے ہوائیں بریا ہی زاریات کسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں اترابا مٹی کو اڑانے والی ہیں مٹی کو زر اڑانا خیال کرو پہلے مانا کر لو پھر سمجھاؤں گا پھر مانا کروں گا خیال کرو یہ بڑے بڑے توڑا نے تو سب کچھ پڑھا ہوا اور سمجھا ہوا یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں نا سمجھا ان کی بات ہے ہاں خیال کرو ذرا یا دروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے مٹی کو گربن اڑانا پھل حام ملا قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہے بوجھ کو اٹھانے والی ہے بوجھ کو پھل جا یا تو پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہے آہستہ اہستا جا رہا چلنے والی یوسرا کا من آہستہ آہستہ چلنے والی ہیں پس اور ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں آہستہ آہستہ پھل مقصمات امرا پس اور ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امر الہی کو جس کو امر الہی کو اوپر دیکھو گے جی میں تب دیکھو عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے کیا چلتی ہے پھر مٹی بھی اڑتی ہے تھوڑی تھوڑی مٹی اڑتی ہے زیادہ بعدوں کا بعد اوقات بھی آتی ہے بعد یہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو تھوڑی تھوڑی مٹی اڑتی ہے سمجھا پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل آ جاتے ہیں کیا آ جاتے ہیں بھاری بھاری بادل ہوتے ہیں پھر ہوا ان کو لے جا رہی ہے کسی بادل کو یوں لے جا رہی ہے کسی کو اس طرف لے جا رہی ہے کسی کو اس طرف لے جا رہی ہے اس طرح بادل آ جا رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کہیں بارش ہوتی ہے کہیں جالے برستے ہیں کہیں نفع ہوتا ہے کہیں نقصان ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے اوپر دیکھو بزار جاتے کسما ان ہواؤں کی جو مٹی کو اڑانے والی ہے مٹی کو تو ہوائیں چلتی ہیں تو مٹی اڑتی ہے اب خل شام کسکسن اور ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہے بوجھ کو بوجھ سے مراد کیا ہے بھاری بھاری بادل ہوتے ہیں نا جی وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں تو وہ بڑے بوجھل اور بھاری بھاری ہوتے ہیں کچھ سمجھ رہے ہو ہوا چلتی ہے پہلے مٹی کو اڑاتی ہے اور پھر اس کے بعد بادلوں کو جمع کر دیتی ہے چکر دیتی ہے ہےزار آتے ہل خاں اناتونا لگا دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو پہلے نیچے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں نہیں جا رہے بھاگ نہیں رہے پہلے اوپر دیکھو بزار آتے گر ہل حامل آتے کے انماتو ادونا کیا مطلب جس طرح پہلے مٹی نہیں ہوتی ہوا چلتی ہے اور مٹی کو جمع کر دیتی ہے اسی طرح جس طرح پہلے بادل نہیں ہوتے ہوا چلتی ہے اور بادلوں کو اچانک لے آ کر جمع کر دیتی ہے اسی طرح تم زمین میں اندر دفن ہو گے لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم یکدم زمین کے اوپر آ جاؤ میں تو ادھونا میں سادے جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ بات سچی ہے یعنی تم نے زمین سے نکل کر اوپر آنا ہے جس طرح پہلے مٹی نہیں ہوتی ہوا چلتی ہے اور مٹی کو لے آتی ہے پہلے بادل نہیں ہوتے آسمان صاف ہوتے ہیں ہوا چلتی ہے اور بھاری بھاری بادلوں کو لے آتی ہے اسی طرح تم پہلے نہیں ہوگے اور پھر یکم زمین کے اوپر آ جاؤ گے تو ادونا لاد جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے زمین سے نکلنے کا وہ سچ ہے کچھ سمجھ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان ماتو ادون الفاظ کن متفر ہے پہلے دو جملوں پر جس پر متفر ہے آگے چل رہا ہوں پھل جا رہے پھل ہانے لاتے پھل آتے امرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہے پھر بادل برسنے سے پہلے بادل برسنے سے بھاری ہوتے ہیں نا تو ہوا چلتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ سفر کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جس طرح کو گھسیٹ کے لے جا رہی ہے ہوا تو ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے اور پھر بادلوں کو ادھر ادھر بکھیرتی ہے تفریح کرتی ہے پہلے جمع کیا تھا آپ کیا کر رہی ہے تفریح کر رہی ہے پھر کہیں تو بارش ہوتی ہے کہیں گیارہ برستا ہے گیارہ سمجھتے ہو تو سفید برف جو آتی ہے کہیں نفع ہوتا ہے کہیں نقصان ہوتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو فرمایا جس طرح کہ وہ بادل تقسیم ہوتے ہیں اور اگر کہیں جالا کہیں بارش کہیں کچھ نہیں تو اسی طرح الدین لگا کے اور جگہ بھی واقع ہے کسی کو جالا پڑے گا یعنی نقصان ہوگا یعنی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا سمجھیے بات یہ میں مطمنت کر رہا ہوں شاہد کو مشہور بہی کے ساتھ کہ جس طرح بادل گھر تقسیم ہوتے ہیں کہیں جالا پڑتا ہے برف برستی ہے نقصان ہوتا ہے اور کہیں بارش برستی ہے زحمت ہوتی ہے فائدہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو وہ جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان دین کے ان یہ متفر ہے پھل جا رہے جو سرن پھل مقصمات امرن پر آخری دو جملوں کا کچھ سمجھ آیا ہے ان ادون دونوں کو متفر ہے پہلے دو جملوں پر اور ان دین الفاظ کو متفر ہے آخری دو جملوں پر اب کرو مانا اب اندر آ جاؤ وزاریات دروا دربار کسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے اڑانے والی ہے مٹی کو دربند اڑانا فلا ملا پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو یعنی بادلوں کو لے آتی ہے جمع کرتی ہے جتنا پہلے مٹی نہیں ہوتی اچانک شروع ہو جاتی ہے جتنا پہلے بادل نہیں ہوتے آسمان پر اچانک آ جاتی ہے تم بھی اس طرح زمین سے اچانک نکل کر باہر آ جاؤ گے پھل جا رہے یا پس سامان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں احتجی کے ساتھ پس سامان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرے الہی نہ جواب قسم کیا ہے یہ پہلے دو جملوں پر متفر ہے ان مات ادھونا بے شک وہ چیز یہ وہ نہیں ہے حسر والا تحقیق انکیب موصول ہے انات ہوا ادھونا بے شک وہ چیز جو وعدہ دیے جاتے ہو تم لکھا دیکھو البتہ سچی ہے یعنی قیامت بر حق ہے سمجھا سر مولانا تو جاگ رہے ہیں نا جی۔ یہ مولانا یہ یہ مولانا ہاں امام علیہ السلام اچھا انعامات بے شک وہ چیز جو تم وعدہ دیے جاتے ہو اللہ خاد کن البتہ سچی ہے جس طرح زمین پر مٹی آ جاتی ہے جس طرح آسمان پر بادل آ جاتے ہیں تم بھی زمین سے نکل سکتے آؤ گے وہ اندین دین اور بے شک جزا البتہ واقع ہے جزا البتہ واقع ہونے والی ہے بس ذات کے بس سمائے کسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے جال کا صاحب ہے حبو کا مانا جال اور جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے آدمی رات کو اگر چاند نہ کھلا ہوا ہو تو دیکھو ستارے اس طرح لگتے ہیں جس طرح جال بنا ہوا ہے سمجھا نا سی یہ جال والا آسمان جو یہ گواہ ہے قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے جال کا کمانا جال ہوتا ہے کیا مطلب ہے جس طرح کے رات کو اچانک آسمان پر ستارے نمودار ہو جاتے ہیں کچھ پہلے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد دیکھو تو سارے ستارے ہی ستارے ہیں جال ہی جال ہے جس طرح کے آسمان پر اچانک ستارے نکل آتے ہیں نمودار ہو جاتے ہیں اسی طرح تم بھی زمین سے اچانک نکل آؤ گے جس طرح ستارے اچانک نکل آتے ہیں تم بھی اچانک نکل آؤ گے تم قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے جال کا صاحب ہے ہاں تو شرونا یہ جواب قسم ہے نا جی قسم ہے آسمان کی جال کا بے شک تم اٹھائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے تم بس یہ بات ختم ہو گئی اب ان کم سے زجر شروع ہو رہی ہے لکھا ہے زجر بے شک تم البتہ بیچ بات اختلاف والی کے ہو بات ہاں ناموافق اور اختلاف یہ کی چیز ہے یعنی تمہیں حق سے اختلاف حق سے کیا ہے حق سے تم اختلاف کر رہے ہو بیچ بات اختلاف والی کے ہو جو اوفا کو ان ہو پھیرا جاتا ہے اس بات سے اس اس بات سے مراد اوپر لکھا اعتقاد قیامت سے جیسے اعتقاد قیامت سے وہ انسان جو اوفے کا پھیرا گیا تمام خیر و سعادت تھے وہ بات ایسی ہے کہ جو انسان اس سے پھر گیا گویا تمام خیر و سعادت تھے کیونکہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو جہنم ہے نا جی کرو مانا پھیرا جاتا ہے اس بات سے اس اعتراض سے وہ انسان جو پھیرا گیا تمام خیر و سعادت تھے قتل الخراف ہونا لانت کیے گئے جھوٹے لوگ لانت کیے گئے جھوٹے لوگ کس بات میں جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے حق میں کس کے حق میں جو جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے وہ لانت کیے گئے اللہ وین وہ لوگ جو وہ بیچ غمرات کا مانا بیچ جہالت کے غمرات کا مانا جہالت کے خاون غافل ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے جان بوجھ کر غافل ہو رہے ہیں یس النا یوم ہے یوم الدین پوچھتے ہیں کہ کب ہے دن قیامت کا حضرت کا قیامت کا دن کب آئے گا لیکن ان کا سوال جو ہے لکھا ہوگا استحضا جی۔ ان لکھا ہے کے طور پر آئے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے سمجھنا مقصود نہیں ہے پوچھتے ہیں جان کے کب ہے دن قیامت کا وہ جس طرح تم پوچھو ہو فلانا دن کب آئے گا سمجھا مسخری کرنے کے لیے سمجھا سی جی؟ جو مہم عالن ریون جواب بطر سوال جواب عجیب جواب وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صاحب کیا مت کا دن کب آئے گا جو آپ بار بار سنا قیامت کیا مت ہے کیا مت ہے کب آئے گا دن کیا کا اللہ نے جواب دیا بےمانو جس دن تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے وہی دن کیا کا ہے سمجھا جس دن تمہیں جوتے لگیں گے سمجھ لینا یہ آج کیا مت کا دن ہے کرو مانا جو ملنار جس دن کے وہ اوپر آگ کے جلائے جائیں جس دن وہ اوپر آگ کے جلائے جائیں گے کو گرم کیا جائے گا سمجھا اسی دن یہ سمجھو کہ کا دن ہے وہ فتنا کا کون تدلیل مجرمین ہے تدلیل مجرمین دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا کہا جائے گا چکھو تم کا کم کا مانا مزہ اپنی شرارت کا جتنا تھا کم کمانا مزہ اپنی شرارت کا تم جو ساری دن کی شرارتیں کرتے رہے فتنے ڈالتے رہے آج تم اپنی شرارت کا مزہ چکھ لو تم چکھو تم مزہ اپنی شرارت کا یہ وہ ہے جو تھے تم ساتھ اس کے جلدی مچاتے تھے تم سمجھا تم جلدی کیا کرتے تھے یہ وہی عذاب ہے ان المتقین حضرت یہ بشارت ہے کیا ہے بشارت ہے اور ساتھ دفاع عذاب کے لیے امور خلاثہ ہے کیا ہے ہاں پایا ہاتھ کے اندر کہ اللہ پاک جہاں اگر آپ کو ذکر فرماتے ہیں تو اگر آپ کو دفاع کرنے کے لیے کتنی امور ذکر کرتے ہیں تین شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور احسان کرو شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور احسان کرو ان نل متا کہنا بے شک وہ لوگ جو بچنے والے ہیں کیا مانا بچنے والے ہیں تقوی والے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے یعنی ہوا نہیں ہے متقین پر لکھ لو لکھ لو سمجھ کرو سمجھ نہیں آئے گا شرط نہیں کرتے متقین پر